اسماعیل بن نبی خالد نے بیان کیا ان سے قیس بن نبی حازم نے بیان کیا کہا کہ میں خباب بن عرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے اپنے پیٹ پر سات داغ لگوا رکھے تھے میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی ضرور دعا کر لیتا صحیح بخاری حدیث نمبر 6350